حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدفون خزانے میں پانچواں حصہ زکات ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو دس